لكل هول من الأهوال حضرات علماء کرام اور ملک بھر سے آئے ہوئے ختم نبوت کے دیوانوں پروانوں مسلمانوں نوجوانوں اکابر نے یہ ایک معمول بنایا ہے کہ اجلاس کے دوران اہتمام کے ساتھ مجلس ذکر کا انعقاد کیا جاتا ہے اصل میں اللہ تبارک و تعالی ہر اس عمل کے اندر اخلاص کی توفیق نصیب فرماتے ہیں اور پھر اس کو شرف قبولیت بھی عطا فرماتے ہیں جس میں اللہ کی یاد ہو اللہ کا ذکر ہو اللہ کے ساتھ تعلق ہو تعلق مع اللہ بہت ضروری ہے اس کائنات میں جو سلسلہ رشد و ہدایت چلا انبیاء علیہ السلام تشریف لائے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ کلمہ ہی پڑھایا جیسا ابھی محترم حافظ شریف صاحب نے آپ سب حضرات کے سامنے کلام پیش کیا آدم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اپنی اولاد کو پڑھایا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ نو علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی تو فرمایا لا الہ الا اللہ نوح النجی اللہ لا الہ الا اللہ ادریس خلیفت اللہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ اسماعیل زبیح اللہ لا الہ الا اللہ موسا کلیم اللہ لا الہ الا اللہ سلیمان نبی اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ اور آخر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بس لا تبدیل لکلمات اللہ لا مبدل لکلمات اب یہ کلمہ قیامت تک نہیں بدلا جائے گا یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے پہلے ہر نبی کا کلمہ بدلتا آیا لیکن آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی جب آیا تو اب اس میں تبدیلی نہیں لیکن دیکھیے ہر نبی علیہ السلام نے امت کو پہلا سبق کیا دیا لا الہ الا اللہ اور پھر جنہوں نے اس کلمے کو صدق دل سے پڑھا اپنے دل میں اس کو جگہ دی ضربے لگائیں اس کو یاد کیا اپنے دل کی بستی کو اس ذکر سے آباد کیا ان کے لیے کیا فرمایا الاک المفلحون الا اکم الفائز الا اکم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى نم هم المؤمنون حقا رضي الله عنهم اللہ عنه یہ ان کے لیے فرمایا جنہوں نے اس کلمے کو فقط نو کے زبان نہیں پڑا بلکہ اپنی نس نس میں اس کو بسا لیا ان کی دل کی دنیا بدل گئی یہ کلمہ پڑا بس پھر اس کے بعد نقشہ بدل گیا چونکہ وہ تو جی اس روشنی کے پاس تھے نا جس روشنی کا مقابلہ تو کائنات کی کوئی چیز کر نہیں سکتی اس لیے جو ہی انہوں نے کلمہ پڑا نور نبوت کا پرتو اس کی ضیا پاشیاں اس کی نورانیت ایسی تھی کہ وہ روحانیت کے سب سے اعلی مقام پر پہنچ گئے لیکن جو جوں دور نبوت سے بودھ ہوتا گیا اتنا اتنا ہمتیں پست ہوتی گئیں اتنی اتنی اعمال کے اندر کمی آتی گئی اس لیے پھر بزرگان دین نے فرمایا کہ اس طرح چند احباب اکٹھے ہو کر کے اللہ کا ذکر کر لیا کرو انفرادی بھی کر سکتے ہو اجتماعی طور پر بھی کر سکتے ہو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے علادہ بیج کر کے پڑھو پھر بھی ٹھیک ہے اور اکٹھے ہو جاؤ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ اجتماعی عمل کے اندر کتنی برکت ہوتی ہے جب اجتماعی عمل ہو اس کے اندر برکت بہت ہوتی ہے اور ہمارے اسلام کی ہماری شریعت کی تعلیم یہی ہے ہمیں اجتماعیت سکھائی گئی ہے یاد رکھو اب دیکھو ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اپنی نماز اگر پڑھتا ہے تو کیا کہتا ہے ایاک کا و وہ ایا کا نستا جمع متکلم کا سیگا بولتا ہے ایک آدمی کسی کو ملتا ہے ہمیں سلام کرتے وقت کیا سکھایا ایک مسلمان دوسرے کو ملے تو کیا کہے السلام علیکم علیکہ نہیں کہتے اگرچہ مخاطب ایک ہے جب سلام پھرتا ہے نماز میں تو دائیں طرف تو ایک ہی آدمی ہوتا ہے جی؟ یا بائیں طرف ایک ہی ہوتا ہے تو ہم نہیں کہتے السلام علیکہ ورحمت اللہ نہیں السلام علیکم یہ جمع اجتماعیت سکھائی گئی تو ہر وہ عمل جو اکٹھے ہو کر کے کیا جائے نا اس کے اندر خیر و برکت ہوتی ہے اس کی بڑی سعادت اور برکت یہ ہوتی ہے اگر اس پورے اجتماع میں کوئی ایک آدمی ایک اللہ کا نیک بندہ ایسا نکل آیا جس نے درد دل سے وہ عمل کیا اس کا اللہ نے قبول کیا تو ساتھ سب کا قبول ہو جاتا ہے اس لیے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثواب کیوں زیادہ ہے حج کے اندر اجتماعیت ہے جمعے کے اندر فرما جہاں زیادہ مجمع وہاں نماز پڑھو یہ ساری چیزیں کیا ہیں تاکہ مسلمان جو عمل کرے اکٹھے ہو کر کے کرے تو اس کے اندر برکتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں رحمتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں اور وہ قبولیت کے زیادہ نزدیک ہوتا ہے تو بہرحال یہ ہمارے اکابر کا ایک نظم ہے اور کافی دیر سے بزرگوں سے چلا آتا ہے پہلے ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام الزاہدین شیخ التفسیر حضرت مولانا قاضی محمد زاہد الحسینی نور اللہ مرکت جو خلیفہ مجاز تھے شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت لاہوری رحم اللہ کے وہ تشریف لایا کرتے تھے پھر ان حضرات کی شفقت ہے ان کی نظر کرم ہے محبت ہے حکم فرما دیتے ہیں اصل تو بھائی یہ کام ہمارے مخدوم و محترم جانشین امام الہدا حضرت میاں محمد اجمل قادری وہ برکات لے آتے وقت پر تشریف فرما ہو جاتے تو بہت اچھا تھا بہرحال وہ نہیں تو میں اس ذمہ داری کو لبھا رہا ہوں دعا فرمائیں فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس محنت کو قبول فرمائے حضرت تشریف لے آئے تو انشاءاللہ اللہ حضرت تشریف لیا ہے تو انشاءاللہ العزیز باقی جو آگے پروگرام ہے پھر حضرت انشاءاللہ ارشاد فرمائیں گے بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائی اور عزیزوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اللہ کے ساتھ تعلق یہ ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے اور یہ یاد رکھیو کہ اس تعلق مع اللہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی ساری رحمتیں برکتیں عنایتیں نصیب ہوتی ہیں یہ ذکر کرنا یہ اللہ کو یاد کرنا کہ یہ معمولی کام نہیں ہے فضائل ذکر قطب القتاب حضرت مولانا محمد زکریہ مہاجر مدنی نور اللہ مرکدہ جو آج بھی جنت البقی میں حضور کے قدموں کی طرف آرام فرما ہے حضرت نے فضائل ذکر میں حدیث لکھی ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی یا اللہ مجھے کوئی ایک ایسا کلمہ عطا فرمائے جس سے میں آپ کو یاد کیا کروں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے موسیٰ قل لا الہ الا اللہ اے موسیٰ علیہ السلام لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ یہ تو سارے ہی پڑھتے ہیں کوئی خاص کلمہ عنایت ہو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام اگر ایک ایسا ترازو ہو جس ترازو کے دو پلڑوں میں سے ایک پلڑے میں ساری کائنات کو رکھ دیا جائے عرش قلم کرسی لوح محفوظ زمین آسمان ہر چیز ایک پلڑے میں ہو اور دوسرے پلڑے کے اندر صرف وہ ٹکڑا ہو جس پر لکھا ہو لا الہ الا اللہ فرمایا وہ پلڑا جھک جائے گا جس میں لا الہ الا اللہ ہوگا اندازہ لگاؤ اس لا الہ الا اللہ کی کیا برکتیں اس کی کیا قدر و قیمت ہے یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ کو معمولی کلمہ نہیں یہ اللہ کا ذکر کوئی معمولی چیز نہیں ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے جاتے ہیں فرعون کو سمجھانے کے لیے اللہ کے حکم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں الى فرعون انه طغى آپ اور آپ کے بھائی ہارون جاؤ فرعون کو سمجھاؤ وہ سرکش ہو چکا ہے اور فرعون کیا کرتا تھا وہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا کہتا کہتا فقال انا ربکم العلا میں تمہارا بڑا بڑا رب ہوں چھوٹا بھی نہیں فرعون جو تھا بھائی فرعون تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا فرعون جو ہوئے آج کی بھی فرعون ایسی اپنے کو تھوڑا چھوٹا تھوڑا سمجھتے ہیں وہ فرعون بھی ایسا ہی تھا کہنے لگا میں چھوٹا موٹا نہیں بہت بڑا تمہارا رب ہوں اس کے لیے اللہ نے سیدنا موسا علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ اس کو سمجھاؤ لیکن ایک خاص بات بتائی ایک خاص نسخہ بتایا فرما والا تنیا فی ذکری اے موسا اور ہارون علیہ السلام میرے ذکر میں کمی نہ کرنا ہاں میرا ذکر کرتے رہنا مجھے یاد کرتے رہنا میرا نام لیتے رہنا اللہ کے نام کے اندر قوت بھی ہے طاقت بھی ہے برکت بھی ہے ساری چیزیں اللہ نے اپنے نام کے اندر رکھی ہیں بشرتے کہ ہم صحیح طور پر اللہ کا نام لینے والے بن جائیں حدیث شریف میں آتا ہے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک سے واپس تشریف لا رہے تھے ایک جگہ پڑاؤ کیا دور دور درخت تھے صحابہ ادھر ادھر چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ایک درخت کے نیچے آرام فرما ہوئے اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکا دی ایک یہودی ساتھ ساتھ چل رہا تھا دیکھ رہا تھا موقع کا نیمت سمجھا اب کوئی بچانے والا نہیں فوراً آیا تلوار اٹھا لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا اب بتاؤ میں آپ کو میرے ہاتھ سے کون روکے گا کون بچائے گا نبی علیہ السلام کا ایمان تو بہت اونچا ایمان ہوتا ہے نا بہت کامل ایمان ہوتا ہے موسا علیہ السلام کا بھی قصہ ہے نا قرآن و مجید میں موسا علیہ السلام نے دیکھا قوم ساری ساتھ بحیرہ کلزم کے کنارے پہنچ گئے پیچھے سے فرعون اپنی فوجیں لے کے آ گیا کال اصحاب موسا موسا علیہ السلام کے ساتھ موسا پکڑے گئے آگے سمندر کی موجیں پیچھے فرعون اپنی فوجیں لے کے آ رہا ہے کدھر جائیں گے اب دیکھو نبی علیہ السلام بھی تو دیکھ رہے ہیں نا سامنے سمندر ہے پیچھے فرعون ہے لیکن نبی کا ایمان دیکھو فرمایا کل ہرگز کوئی ایسی خطرے کی بات نہیں گھبراؤ نہیں ان معی سیاح دی بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے ابھی راستہ بتا دے گا ابھی مسئلہ حل ہو جائے گا علماء تفسیر نے عجیب نقطہ لکھا کہ یہاں بھی موسا علیہ السلام کی قوم نے پریشان ہو کے کیا کہا ان لمد اور موسا علیہ السلام نے کیا فرمایا معی ربی اور ایک واقعہ ہجرت کا جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھ تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے دیکھ لیا کافر پہنچ گئے تو آپ نے فرمایا عرض کیا حضور یہ تو کافر آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا اے ابو بکر غم نہ کر پریشان نہ ہو بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے جس طرح اللہ کی معیت میرے ساتھ ہے اسی طرح اللہ کی معیت تیرے ساتھ بھی ہے اور وہاں علیہ السلام نے کیا فرمایا مائیت ربی بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے ساتھ قوم کو نہیں فرمایا یا حضور نے اپنے ساتھ ابو بکر کو بھی فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ وصل اللہ علیہ وسلم تو بھائی یہ اللہ تعالیٰ کا نام لینا اللہ کا ذکر کرنا یہ ایمان کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے ایمان میں طاقت پیدا ہوتی ہے اس سے ایمان بڑھتا ہے قرآن و مجید میں نہیں فرمایا انما المؤمنون اذا اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زادتهم ایمانا جب اللہ کا نام لیا جائے تو ایمان والوں کے دل ڈر جاتے ہیں سمت علی نلو وقلوبهم الى ذکر اللہ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ کی یاد یہ بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی رحمت ہے جس کو بھائی نصیب ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض جو فرائض منصبی ہیں ان میں ایک بھی ہے ہے کیا اسی کو کہتے ہیں کہ دل میں اللہ کی یاد ہو یہ دل تو ایک برتن ہے نا جی اس میں اگر اللہ کا ذکر اللہ کی یاد آ گئی اعمال کے اندر انقلاب پیدا ہوتا ہے یاد سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے نماز تو پڑھتی ہیں سارے الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں حج کرتے ہیں اور اعمال صالحہ کرتے ہیں لیکن دیکھو ذاکر کی نماز اور ہوتی ہے غافل کی نماز اور ہوتی ہے ذاکر کی تلاوت اور ہوگی غافل کی تلاوت اور ہوگی ذاکر کا حج اور ہوگا غافل کا حج اور ہوگا ہمارے بزرگ اس موقع پر ایک بڑا عجیب واقع فرماتے ہیں ایک اللہ والے کے چند مرید تھے ان میں سے ایک بڑا سادہ سا تھا اس کو دنیا کی کوئی اتنی زیادہ خبر نہیں تھی مگر حضرت کی نظر کرم اس پر زیادہ تھی شفقت اسی پر زیادہ فرماتے تھے یہ دوسرے بڑے چالاک بڑے سمجھدار ایک دن اکٹھے ہو کے آئے حضرت آپ اس کے ساتھ بڑی شفقت فرماتے ہیں یہ تو ایسی سادہ سا ہے لولا سا ہے کچھ بھی نہیں اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ادھر بھیجو ادھر چلا جاتا ہے ادھر بھیجو ادھر چلا جاتا ہے کسی کام کا نہیں اور ہمیں دیکھو ہم ایسا کام کرتے ہیں دس نے سجیاں مارنے کبھی <laughs> اسی پیو نال بھی سچ نہیں کرنے والد کو بھی سچ نہیں بتاتے لوگ کہتے ہیں نا او جی یہ بڑا سیاسی بادشاہ بڑا سمجھدار ہے سچی گل پیوں بھی نہیں دسنا تو ہمارے ہاں تو وہ بڑا سمجھدار سمجھا جاتا ہے نا جو ہر ہر وقت چکر بازی کرے ادھر سے ادھر لگائے ادھر سے ادھر لگائے تو نے کہا یہ تو سادہ سا سیدھی سیدھی باتیں کرتا ہے بیچارہ اس کو پتہ ہی کچھ نہیں اور آپ اس پر بڑی شفقت فرماتے ہیں اس دن تو حضرت نے جواب نہ دیا کچھ دن گزر گئے نا سب مریدوں کو بلایا شاگردوں کو کہ آ جاؤ ایک ایک چھری اور ایک ایک چوزہ دیا سب کو جاؤ یہ اس جگہ زبا کر کے لے آؤ جہاں تمہیں کوئی بھی نہ دیکھتا ہو ہر ایک سے چھپ کر کے جلدی کر کے لاؤ سارے گئے وہ جلدی جلدی کوئی جناب وہ کچن میں گھس گیا کسی نے دروازہ بند کر دیا کوئی درخت کے پیچھے بیٹھ گیا کوئی دیوار کے اوٹ میں چلا گیا اور ادھر ادھر دیکھا دیکھ تو کوئی نہیں جلدی بسم اللہ اللہ اللہ اکبر اکبر بسم دو فٹافٹ آ گیا ایک بھی آ رہا ہے دوسرا بھی آ رہا ہے تیسرا بھی آ رہا ہے ہاں کہاں سے باقی حضرت فلان جگہ کسی نے دیکھا تو نہیں نہیں جی نہیں نہیں بالکل اور شاید کسی نے دیکھا نہیں حضرت واللہ کسی نے بھی نہیں دیکھا میں نے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہر طرف دیکھا کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا اور میں نے ذبح کی آپ کے حکم کے مطابق دوسرے سے پوچھا اس نے بھی صفائی پیش کی تیسرے نے بھی اپنی کارگزاری سنائی سب کہتے رہے وہ جو سادہ سا تھا نا وہ نہیں آیا بڑی دیر کے بعد دیکھا جی وہ آہستہ آہستہ آ رہا ہے اور مرغی بھی اس کے ہاتھ میں زندہ کوئی نہیں کی اب یہ بڑے خوش ہوئے کہ ہم جو حضرت سے روز کہتے تھے کسی کام کا نہیں دیکھو مرغی نہیں ذبح کر سکا یہ اور کیا کرے گا اب یہ آتا ہے جب وہ آیا نا تو حضرت نے اس سے فرمایا وہ اللہ کے بندے تو نے مرغی زبا نہیں کی کہ جی حضرت نہیں کی اور کیوں نہیں کی حضرت آپ نے فرمایا تھا وہاں ذبح کرنا جہاں تمہیں کوئی بھی نہ دیکھے حضرت میں درخت کی اوٹ میں بھی گیا میں دیوار کے پیچھے چھپ کے بھی بیٹھا میں ہر جگہ پر گیا لیکن مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں مجھے میرا اللہ نہ دیکھ رہا اللہ ہر جگہ دیکھ رہا تھا آپ کا حکم یہ تھا وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے مجھے کوئی ایسا مقام نہ ملا جہاں میرا اللہ نہ دیکھ رہا ہو اس لیے میں کیسے ذبح کرتا جب یہ کہا تو سب کی آنکھیں کھل گئیں پردے ہٹ گئے فرمایا ہے یہ ہے جسے مقام شہود حاصل ہو گیا یہ جدھر جاتا ہے اللہ کو اپنے سامنے پاتا ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں کیا فرمایا انت عبد اللہ تراہ فئن لم تکن تراہ فئنہو یراک اللہ کی عبادت اس طریقے پر کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اگر تجھے یہ مقام نصیب نہیں ہو سکتا تو یہ تو یقین کر کے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اللہ تو دیکھتا ہے جی کہ نہیں دیکھتا لیکن افسوس میں آپ کی بات نہیں کرتا آپ تو ماشاء اللہ سارے متقی پرہیزگار نیک لوگ ہیں میں ویسے اپنے یسو کی بات عرض کرتا ہوں بھائی ہم گناہ کرتے وقت ادھر ادھر دیکھتے ہیں کوئی بچہ تو نہیں دیکھ رہا کوئی چھوٹی بچی تو سامنے نہیں کسی کو پتہ تو نہیں چلے گا لیکن ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا تو یہ یقین جو ہے نا یہ حاصل ہوتا ہے بھائی ذاکر کو جس کے دل کے اندر اللہ کی یاد آ جاتی ہے نا اس کو یہ نعمت نصیب ہو جاتی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن کے دلوں کے اندر اللہ کا نام راسخ ہو چکا تھا ان کو یہ چیز نصیب ہو چکی تھی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تو یہ نعمتیں یہ برکتیں یہ رحمتیں یہ سعادتیں یہ ساری نصیب کہاں سے ہوتی ہیں یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین سے نصیب ہوتی ہیں حضور کے ساتھ تعلق سے نصیب ہوتی ہیں ابھی میں نے لا الہ الا اللہ کا کہا لیکن بھائی ایک آدمی ساری زندگی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے پوری زندگی ایک دفعہ بھی نہ پڑھے محمد الرسول اللہ ساری زندگی پڑھتا رہے اشد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ ایک دفعہ بھی سچے دل سے نہ پڑھے وہ اشد ان محمدن ورسوله ایک دفعہ بھی نہ پڑے کیا خیال آپ کا وہ مسلمان ہے اللہ اس کا وہ کلمہ قبول کریں گے جس میں توحید کے ساتھ رسالت نہ ہو یہ حق ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر خیر آپ پر درود پاک وہ بھی بہت زیادہ پڑھنا چاہیے اور آج تو خاص کر بھائی ہے بھی جمعے کی رات ہے بڑی مبارک رات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اے میری امت کے لوگوں تمہیں یہ جمعہ جسے سید الایام کہتے ہیں یہ تمہیں میری وجہ سے ملا اس لیے تم اس رات میں اس دن میں مجھ پہ درود زیادہ پڑا کرو اور شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سب کے علیہ اللہ نے عجیب مقام بخشا تھا حضرت مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ میں ایک دفعہ حج کے سفر پہ تھا وہاں ہمارے ایک ساتھی تھے وہ ہمیں عہد کی طرف لے گئے تو راستے میں سڑک کے کنارے ایک لمبی ساری دیوار تھی تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ یہ مکان کس کا ہے میں نے کہا نہیں تو کہنے لگے یہ مکان حضرت مدنی رحم اللہ کے قریبی عزیز تھے یہ ان کا ہے اور اس اس کو صاحب البیت کو یہاں شیخ ہندی کہتے ہیں شیخ ہندی کیونکہ وہ ہندوستان سے گئے تھے نا تو ان کو کہتے ہیں یہ بیت شیخ ہندی کا ہے فوراً میرے ذہن میں آیا واہ اللہ تیری تقسیم یہ یہاں رہ کر کے مدینہ طیبہ میں ان کو لوگ شیخی ہندی کہتے ہیں اور ہمارے شیخ العرب ہندوستان میں رہتے ہوئے ساری دنیا ان کو شیخ مدنی کہتی ہے شیخ مدنی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں ادھر لیکن شیخ مدنی شیخ مدنی شیخ العرب والعجم سبحان اللہ ہمارے بزرگوں کے عجیب شان تھی اللہ نے ان کو کیا مقامات بخشے تھے کبھی پڑھا کرو اپنے اکابر کے تذکرے پڑھا کرو پھر آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے بزرگ ہمارے اکابر کون تھے ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت کی عجیب سوانح لکھی ہے چراغ محمد چراغ محمد کے نام سے حضرت مدنی کا تاریخی نام چراغ محمد تھا آپ نے کئی خطوط میں نیچے لکھا بھی ہے چراغ محمد تو وہ سوانے ہمارے حضرت نے لکھی ہے اب الحمدللہ انشاءاللہ چوتھی یا پانچویں دفعہ وہ تباہ ہوگی بڑی عجیب اس کے اندر واقعات ہیں تصوف کا پورا باب ہے سلوک کا پورا باب ہے ذکر اذکار کے پورے وہاں پر بہت کئی صفحات ہیں اس پر کہ حضرت مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کا کتنا رفیع اور بلند مقام تھا سلوک و تصوف و احسان میں تو حضرت مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ جوانی کا عالم ہے مدینہ طیبہ درس حدیث عربوں کو ارشاد فرماتے ایک دن روزہ اقدس پر حاضر ہوئے محبت شوق عرض کیا سلاۃ یا رسول اللہ یہ وہاں کا حق ہے یاد رکھو جب وہاں جاؤ اللہ سب کو لے جائے تو روزہ اقدس پر یوں ہی سلام پڑا جاتا ہے ساری کتابوں میں حدیث کی کتابوں میں دعاؤں کی کتابوں میں سارا یہی لکھا ہوا ہے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے تو سلام پیش کیا روزہ اتھر سے جواب آیا وعلیک السلام یا ولدی اے میرے بچے تجھ پر بھی سلام ہو یہ سلام کا جواب آتا ہے ہمارے کان نہیں ہے نا ہمارے کان نہیں ہے کہ ہم سن سکیں ہم اور چیزیں ساری جب سنتے ہیں نا تو ان کانوں میں وہ آوازیں کیسی آئیں گی بھائی ہمارے تو کان خراب ہے نا ہمارے کان ٹھیک ہو جائیں تو جواب آ سکتا ہے آدمی سن سکتا ہے اگر کان ہمارے صحیح ہوں کان ٹھیک نہ ہو تو وہ تو قرآن کہتا ہے لہم قلوب يفقون بها لاف اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون یہ غافل ہے یہ ذاکر نہیں ذاکر اور ہوتا ہے غافل اور ہوتا ہے حضرت مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس دعا سے پہلے درود شریف ہو اور دعا کے بعد درود شریف ہو اس دعا کو اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں اس لیے کہ درود پاک ایسی عبادت ہے کہ اس کو اللہ ضرور قبول فرماتے تو آج جمعے کی رات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر حق ہے درود شریف کثرت سے پڑا کرو ہمارے حضرت والد صاحب رحمت اللہ تعالی عجیب بات فرمایا کرتے تھے فرماتے تھے جہاں بدعات کا غلبہ ہو وہاں درود شریف کی کسرت کرو بدعات ختم ہو جاتی جہاں بدعات کا غلبہ ہو وہاں درود شریف پڑھو اس لیے کہ سنت زد ہے بدعت کی اور بدعت ختم ہو جاتی جب سنت آتی ہے سنت تب آئے گی جب حضور کے ساتھ محبت ہوگی حضور کے ساتھ محبت کا ایک سامنے اس کا یعنی ظاہر یہ ہے اس کا سامنے ظاہری سبب یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑے جتنا درود پاک پڑے گا اتنی محبت بڑھے گی تو آج کی رات بھائی درود شریف کی کثرت بھی کرو اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرو اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ درد دل کے ساتھ اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائے یہ سلسلہ مجلس ذکر کا یہ ہمارے امام اللہ قطب زمان شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری سب کہہ دو نور اللہ یہ حضرت نے شروع فرمایا اور اس وقت پوری دنیا میں ہا مقامات پر مجالے سے ذکر ہوتی ہیں مجالے سے دروش شریف ہوتے ہیں اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور جب ہمارے دل کے اندر اللہ کا ذکر راسخ ہو جائے گا ہمارا ایمان اعلیٰ ہو جائے گا پھر ہمیں قادیانیت سے دلی نفرت پیدا ہو جائے گی اور ہم قادیانیت کی ہر چیز کا انشاءاللہ بائیکاٹ کر دیں گے اصل بات تو یہ ہے نا جی دیکھو نا ایک آدمی طبی طور پر طبی طور پر ایک آدمی بینگن نہیں کھاتا گھر میں سالن پکتا ہے نا بیگن پک جائیں وینگن سینڈ ہو کہ نہیں سینڈ ہو وینگن وینگن بینگن جس کو بتوں بھی کہتے ہیں بھی کہتے ہیں بینگن پکے نا تو بعض بعض لوگوں لوگ بینگن نہیں کھاتے تبھی اتنی کرتی لیکن یہ میں پہلے کی بات کرتا ہوں جب بینگن مفت ملا کرتے تھے اور تو بینگن بھی چالیس روپے کلو ہے <laughs> تو یہ پہلے کی بات کرتا ہوں تو بینگن بعض لوگ تبھی طور پر نہیں کھاتے کیوں ان کی طبیعت نہیں کرتی کہتے نہیں جی نہیں کچھ اور چیز دے دو کوئی انڈا پکا دو سالن چٹنی دے دو بینگن نہیں کھاتا تو یہ طبیعت جو ہے نا جب ہم درود پاک کی کسرت کریں گے جب ہم ذکر اللہ کی کسرت کریں گے ہمارے دل کے اندر نور ایمان کی روشنی جگمگائے گی اور اس کی برکت سے ہمیں قادیانیت اور قادیانیوں کی چیزوں سے نفرت طبی طور پر پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ اور تھے لوگ ایسے جن کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی قادیانیوں کو دیکھ کر کے وہ ان کے چہروں پر ایک عجیب قسم کی ایک نفرت پیدا ہو جاتی تھی کہ یہ وہ ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں جس طرح آج میرے والد کے متعلق غلط بات کرے میرے سامنے آئے تو میں اس کو ملتا ہوں میں اس کی دکان سے سودا خریدتا ہوں میں اس کو اپنے بیٹے کی شادی پہ یا اپنے گھر دعوت پہ اس شخص کو جس کی میرے باپ سے دشمنی ہو اس کو میں بلاتا ہوں وہ ہماری غیرت آڑے جب ہمارے نبی کا کوئی دشمن ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو نہ ماننے والا ہو اگر ہمیں اس سے تبھی نفرت پیدا ہو جائے گی نا پھر بھی بہت بڑا کام ہو جائے گا تو یہ زیادہ پھر باتیں کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی جب ہمارے دل کے اندر تبھی نفرت پیدا ہو جائے گی اور وہ پیدا ہوگی اللہ کے ذکر سے اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اور حضور کی محبت پیدا ہوگی حضور پر درود پڑھنے سے اور اللہ کی محبت پیدا ہوگی اللہ کا ذکر کرنے سے تو یہ الحمدللہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور میں آج راستے میں آتے ہوئے سوچ رہا تھا ان اللہ لا اجر المحسنین اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ محنت کرنے والوں کی مزدوری ضائع نہیں کرتے ان لوگوں نے بے سرو سامانی کے عالم میں انہوں نے بڑی محنت کی بڑی محنت کی کہاں سے یہ مجلس تحفظ ختم نبوت کی تاریخ پڑھو کس طرح ان اکابر نے بزرگوں نے محنتیں فرمائی اور یہ یہاں کا جو یہ چناب نگر کا اجلاس یہ تو ہمارے سامنے ہے نا جی پہلے اندازہ لگاؤ کتنے لوگ ہوتے تھے پھر کتنے ہوئے آج الحمدللہ یہ وسیع پنڈال یہ بھی یہ تنگ دامنی کی شکایت کر رہا ہے لوگ باہر پھر رہے ہیں اندر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے یہ کشاں کشاں پورے پاکستان سے بلکہ دوسرے ممالک سے بھی لوگ آتے ہیں یا کم از کم یہ جو نیٹ لگا ہوا ہے اس پر ہزاروں نہیں لاکھوں انسان اس پر پروگرام کو الحمدللہ سنتے ہیں اور آج راستے میں آتے ہوئے میرے دل میں یہ بات آئی کہ الحمدللہ سم الحمدللہ ان اکابر کی سچی محنتوں ان کی قربانیوں کی وجہ سے انشاءاللہ بہت جلد قادیانیت ختم ہو جائے گی انشاءاللہ ہاں وقت ہے بھائی آخر اللہ تبارک و تعالی بھی تو مہربان ذات ہے نا اللہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرے بندے بے سر و سامانی کے عالم میں کس طرح در بدر پھر رہے ہیں کس قدر تکلیفیں اٹھا رہے ہیں میرے حبیب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی خاطر اللہ کی رحمت کو بھی جوش آئے گا کہ نہیں آئے گا تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد اس فتنے کو ختم فرما دیں گے اب وہ آثار ظاہر ہو رہے ہیں انشاءاللہ بس آپ پر لازم ہے وہ جس طرح کہتے ہیں نا گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو بس ہاں کچھ تھوڑا سا ایمان کے اندر مضبوطی ہو جائے نا ان کی چیزوں سے بائکاٹ کر دو ان کے یہ شیزان اور اس قسم کی جو بھی چیزیں ہیں اس کا بائیکاٹ کر دو ہفت روزہ ختم نبوت خود پڑھو اپنے احباب کو پڑھاؤ تبلیغ کرو روزانہ روزانہ کم از کم ایک دو دفعہ کسی نہ کسی ملنے والے کو کہہ دیا کرو بھائی السلام علیکم ٹھیک ہو ولو خوش ہو کہ قادیانی کافر نے انہ کو لو بچی ہو روز ایک دو آدمی کو کہہ دو بس یہ بھی بہت بڑی بات ہے یہ بھی آپ کی بہت بڑی تبلیغ ہے دیکھو اپنے دل سے پوچھو ہم سالوں سال گزر جاتے ہیں ہماری اس طرف توجہ نہیں ہوتی اگر آپ اس کو وطیرہ بنا لیں نا جو بھی ملے دن میں ایک دو دفعہ ہر دفعہ نہیں ایک دو دفعہ کسی کو کہہ دو السلام علیکم کیا حال جی ٹھیک ہو خیر ہے ولو تبھی ٹھیک ہے بلڈ پریشر نے کی حال نے شوگر نے کی حال نے نال ای گل یاد رکھو ایک قادیانی کافر نے ساڑے نبی نے دشمن نے انہاں کولو بچے ہو شیزان نہ بائیکاٹ کر دو قادیانی نی مصنوعات نہ بائیکاٹ کرو وہ پنجابی چاہنے نا نہ مار تے نہ کوٹ تے پیٹوں کوٹ اور کچھ نہ کرو اگر ان یہ چیزیں بھی بند ہو گئی نا انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے ملک سے بھاگنے پر مجبور ہو جائیں گے بہرحال علماء فرمائیں گے میری باتیں باتیں تو ویسے بھائی ادھر کی ہیں ہیں طالب لیکن کہتا میں درد دل سے ہوں اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے تو اب انشاءاللہ ہم سلسلہ عالیہ قادریہ راشدیہ کے مطابق تھوڑی دیر انشاءاللہ ہم مجلس ذکر بھی کریں گے اور دروش شریف بھی پڑھیں گے اب سب حضرات قبلہ رخ ہو جائیں قبلے کی طرف متوجہ ہو جائیں اور جس طرح طریقہ ہے حضرت لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا سب سے پہلے گیارہ دفعہ صورت اخلاص پڑھیے اور پھر اس کے بعد مختصر دعا ہوگی اور پھر اس کے بعد تین دفعہ افضل و ذکر پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پھر تھوڑی دیر کے لیے لا الہ الا اللہ پھر الا اللہ پھر اللہ پھر ہو ہو اور اس کے بعد تھوڑی دیر درود پاک پڑھ کے پھر انشاءاللہ ہم دعا کر دیں گے لیکن اس میں بھائی یاد رکھو جتنا اخلاص ہوگا جتنی للہیت ہوگی جتنا اللہ کی ذات کی طرف دھیان ہوگا اپنی جتنی نفی ہوگی یہ یاد رکھنا میری بات سب سے پہلے سلوک تصوف احسان کی پہلی سیڑھی اپنی ذات کی نفی کرنا ہے جب کہتے ہیں نا لا لا کوئی نہیں کوئی نہیں ہر ایک کی نفی میں بھی نہیں میں کو تو پہلے مارنا ہے انا انا جس نے کہا وہ تو مارا گیا شیطان نے کہا تھا انا خیر من گیا رگڑا کھا گیا یہ انانیت نفسانیت کہ میں میں کو پہلے مارنا ہے اور پھر اللہ سوائے اللہ کے اور تو ہے کوئی نہیں کائنات میں اللہ ہی کی ذات ہے تو اس طریقے پر انشاءاللہ جب ذکر ہوگا نا اس میں بڑی برکتیں ہوں گی بڑی رحمتیں ہوں گی اور ذکر کے دوران انتہائی توجہ کے ساتھ کہ میں ایک دفعہ پڑھ رہا ہوں وہ بھی میرا اللہ سن رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید فرمایا تیری شاہ رکھ سے بھی میں تیرے زیادہ نیڑے ہوں اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے وہ معاکم اینما کنتم تو اس لیے بڑے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپنے کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر سمجھتے ہوئے اخلاص اور درد دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ اس میں بڑی برکتیں ہوں گی سارے حضرات گیارہ دفعہ صورت اخلاص پڑھ لیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يكن له کفوا احد بسم اللہ یا اللہ سور مقدسہ کا ثواب نجات پاک واسطے قبول فرما بتفیل حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ثواب سید الاولیاء سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کے روح پر پہنچا یا اللہ ہمیں اپنا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 اسی پاک نام کو ہمیشہ ساری زندگی ہماری زبانوں پہ جاری ساری فرما بوقت موت یہی کلمہ شہادت ہمیں نصیب فرما یا اللہ قبر میں بھی اسی کو ہمارا مونس غم خار فرما اسی کی نورانیت اور روشنی ہمیں قرآن کی روشنی بھی نصیب فرما الہ العالمین جب قبروں سے اٹھیں تو یہی پاک نام ہماری زبانوں بھی جاری ساری فرما قیامت کی ہال نہ کیوں میں یا اللہ اسی نام کو اسی برکت والے رحمت والے نام کو ہمارے لیے رحمت کا ذخیرہ فرما شفاعت کا ذخیرہ فرما سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سب کو نصیب فرما یا اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے سب کو بچا حضرت خاتم النبیین کے سامنے شرم ساری سے سب کو بچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما حضور کی کامل اطاعت نصیب فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے لیے دین کا اخلاص کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما دل کی گہرائیوں سے ختم نبوت کے لیے ہر قربانی دینے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہم جتنے بھی جہاں جہاں سے بھی آئے یا اللہ سب کے دامنوں کو رحمت سے آباد فرما ہمارے ہاتھ خالی ہیں رحمت سے بھرپور فرما واپس جائیں تو رحمتوں سے جھولیاں بھر بھر کے لے جائیں الہ العالمین سب کو نیک بختی اور سعادت مندی نصیب فرما یا اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما ہماری پریشانیاں دور فرما مشکلیں سب کی آسان فرما دارین کی سعادت میں دیا نصیب فرما یا اللہ جو ہمارے اکابر ہمارے ساتھی ہمارے بھائی اخلاص کے ساتھ یہ ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں یا اللہ ان کو دونوں جہانوں میں سرفرازیاں سربلندیاں نصیب فرما الہ العالمین ان کے ساتھ ہم گناہ گاروں پر بھی رحمت نازل فرما قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سب کو نصیب فرما یا اللہ حج بیت اللہ زیارت بیت الرسول سب کو نصیب فرما بار بار نصیب فرما بار بار نصیب فرما بار بار نصیب فرما یا اللہ جس طرح تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے محب نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق جانسار نے سیدنا عمر فاروق نے دعا مانگی ہے یا اللہ ہماری بھی وہی دعا ہے اللہ زخمہ شہادت حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ بسترے کی موت سے بچا شہادت کی موت نصیب فرما یا اللہ کفن دفن قیامت تک حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شہار مدینہ طیبہ کا نصیب فرما قیامت تک حضور کا پڑوس نصیب فرما قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس نے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما حضور کی شفاعت نصیب فرما بلا حساب کتاب کے حضور کی معیت میں جنت میں سب کو داخلہ نصیب فرما یا اللہ جس طرح آج اس پاکیزہ اجتماع میں سارے اکٹھے ہیں اسی طرح قیامت کے دن حضور کے جھنڈے کے نیچے بھی اکٹھا فرما یا اللہ سب کو بیت اللہ پہ بھی اکٹھا فرما منا عرفات میں بھی اکٹھا فرما روزہ پہ بھی اکٹھا فرما ریاض الجنہ میں بھی اکٹھا فرما مسجد نبوی میں بھی یہ سعادت نصیب فرما قیامت کے دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر بھی اکٹھا فرما آپ کے جھنڈے لواء الحمد کے نیچے بھی اکٹھا فرما اور اسی طرح رحمتوں کے ساتھ برکتوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے جنت میں بھی اکٹھا فرما یا اللہ ہماری اس حاضری کو بھی قبول و منظور فرما یا اللہ اس اجتماع کو بے حد و بے حساب بے انتہا شرف قبولیت عطا فرما اور الہ العالمین دین کا کام کرنے کی اخلاص کے ساتھ سب کو اس سے زیادہ توفیق عطا فرما ختم نبوت کے محاذ پر جتنی جماعت اخلاص کے ساتھ کام کر رہی ہیں سب کو برکت نصیب فرما الہ العالمین سب کو دارین کی سعادت نصیب فرما اے العالمین ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو بھی شرف قبولیت عطا فرما یار الراحمین ہمارے گھروں میں بھی قرآن حدیث کی خوشبو پیدا فرما بے اولادوں کو اولاد صالحہ نرین عطا فرما جن کی اولاد ہے ان کو نیک صالح فرما ماں باپ کا تابے دار ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا اولاد کو ایسا بنا جن کو دیکھ کے ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم جب تک زندہ رہیں تیرا نام ورد زبان ہو قرآن و مجید پڑھتے رہیں تلاوت کرتے رہیں حدیث مصطفیٰ حرز جان ہو جب دنیا سے رخصت ہو تو خاتمہ ایمان پہ فرما سب کی زبانوں پہ جاری فرما کلم الا اللہ محمد الرسول اللہ وسول اللہ تیر خلقی حبیبی محمد عالی واسحابی آزواجی وزرنی آتی ہی واہل بیتی ہی اجمائین برحمتك يا أرحم الراحمين